حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے تمہیں گھوڑوں اور غلاموں کا صدقہ معاف کر دیا ہے لیکن نقدی میں سے چالیس حصہ ادا کرو یعنی ہر چالیس درہم میں سے ایک درہم سننے ابن ماجہ حدیث نمبر ایک ہزار سات سو نوے